بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں دعوت کی نسبت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں دائی کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ نازک کام ہے مثلاً اس کو غلو سے بچنا ہے غلو کیا چیز ہے غلو دراصل تعریف قلب کا الٹا ہے اس معاملے میں تعریف قلب عمومی معنوں میں جنرل سینس میں نام ہے ہیومن فرینڈلی بہیویئر کا سب کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہو سب کے لیے آپ کے دل میں اچھے پازیٹو خیالات ہوں سب کے ساتھ آپ کو آپ اچھا سلوک کریں یہ تعریف پل اسی کو کہہ سکتے ہیں ہیومن فرینڈلی بیہیویئر تو دائی کے لیے بہت ضروری ہے نہ صرف مدو کے لیے بلکہ سارے انسانوں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشا ہونا چاہیے سب کے لیے تو غلو میں کیا ہوتا ہے اگر آپ کے مزاج میں غلو ہے تو آپ کیا کریں گے مثلا آپ کہیں گئے کسی پروگرام میں وہاں جن لوگوں نے پروگرام کیا ہے انہوں نے اپنے پیشوا کا وہاں بڑا سا فوٹو رکھا ہے اور وہاں پر اس لوگ اس کو پھول چڑھا رہے ہیں پھول پھول والا پہنا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کر کہیں کہ استخر اللہ یہ تو شرک ہے اور بھاگے وہاں سے نہیں یہ یہ دعوتی آداب کے خلاف ہے آپ سب کے ساتھ وہی کرنا چاہیے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں یعنی آپ بھی ہار پڑھا دیجیے آپ کے دل میں جو نیت ہوگی اس پر آپ کا معاملہ ہوگا آپ کے دل میں ظاہر ہے کہ اس کا پرسٹس نہیں ہے آپ کے دل میں صرف ریسپیکٹ ہے اس کا حرض کیا ہے اگر آپ وہاں پر اثر نہ کریں تو لوگ آپ سے بھڑک جائیں گے پھر آپ کی بات نہیں سنیں گے اگر آپ ایسا کریں تو لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری دلداری کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی دلداری کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ دائی کے اندر گلو کا کردار نہ ہو اس کے اندر ریئیکشن نہ ہو اس کے اندر منفی سوچ نہ ہو اس کے اندر دوسروں کے لیے غیر ہمدادی جیسی بات نہ ہو بلکہ ہر انسان کے لیے اس کے لیے وہی شفقت ہو جو ماں باپ میں اپنے اولاد کے لیے ہوتی ہے تو یہ شفقت ہونا اسی کو کہتے ہیں تعلیم قلب نہ ہو تو اسی کو کہیں گے غلو تو دائی کو اپنے کام میں کامیاب ہونے کے لیے تعلیف کل بہت ضروری ہے تعلیف کل دیکھیے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیف کل ہے نو مسلموں کے لیے تھا کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ غازیوں کے لیے تھا مجاہدین کے لیے تھا کوئی لوگ کہتے کہ وہ تو منسوخ ہو چکا ہے اب وہ ہے ہی نہیں یہ ساری باتیں بیس لیس ہے تعریف قلب ایک اٹرنل پرنسپل ہے وہ کبھی منسوخ ہو نہیں سکتا انسان سے اچھا بہیویئر یہ منسوخ ہو جائے گا کبھی انسانوں کے ساتھ اچھا بہیویئر ہی کا ایکسٹینشن ہے کہ آپ مزو کے لیے اچھا بہیویئر اختیار کرتے ہیں مدو بھی ایک انسان ہے مدو کوئی الگ چیز نہیں ہے تو آپ کے دل میں سارے انسانوں کے لیے خرخائی ہونی ہونی چاہیے اسی خرخائی کا ایکسٹینشن ہے مدو بھی مدو تو مدو کے لیے بھی آپ کے اندر خرخائی تو دیکھیے دعوت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر رواداری ہو کھلا ذہن ہو آپ کے اندر سب کے لیے خرخائی ہو آپ کے اندر نرمی ہو آپ کے اندر ریئیکشن نہ ہو بلکہ پازیٹو تھنکنگ ہو یہ سب باتیں گائے کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں اس لیے سے اس کا کامل نمونہ تھے آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ بہت سے واقعات اس میں ملیں گے آپ کو کہ آپ یک طرفہ نرمی اختیار کرتے تھے یک طرفہ نرمی یہ یعنی دوسرا آدمی اگر بل پر نرمی کے خلاف روی اختیار کرے تب بھی رسول کا کے طریقہ نرمی ہی کر رہتا تھا پیشو کا تعلیم قلب اور اگر آپ لفظ بدل کے بولیں تو اس کو کہیں گے ہیومن فرینڈلی بہیویئر تو جو بات آپ پیش کریں گے یا جو لٹریچر دیں گے مدو کو پڑھنے کے لیے اسی کے ساتھ آپ کا رویہ بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے آپ کا رویہ آپ کی بات چیت آپ کا جواب دینے کا انداز ہر چیز میں تعریف کر ہونا چاہیے ہر چیز میں نرمی ہر چیز میں شفقت تب جا کر آپ دعوت کا کام صحیح انداز میں کریں گے اور تب تب جا کر آپ کو اللہ کا ہاں دعوت کا کریڈٹ ملے گا تو میں کہوں گا کہ آپ جب دعوت کے لیے نکلیں تو اپنے آپ کو اس کے لیے پوری طرح باشور کر لیں یعنی بھول کر بھی آپ اس کے خلاف آپ کا رویہ نہ ہو بھول کر بھی نہیں اتنا زیادہ آپ نے کو باشور کر لیں کہ بھول کر بھی آپ اس کے خلاف نہ کریں کچھ تو آپ کے مزاج میں مورسٹی خی شفقت نرمی یہ سب ہونا چاہیے اسی کا نام ہے تعریف قلب آدمی پہلے آدمی کے اندر پہلے دل میں نرمی آتی ہے آدمی کے اندر پہلے دل میں نرمی آتی ہے پھر وہ اس پہ بات ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنے آپ کی کتاب کو پڑھے آپ کے بارے میں سوچے اسے بات کا ہوتا ہے تو آپ دعوت کا کام کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو وہ آپ اللہ سے بہت بڑی ریوارڈ امید رکھتے ہیں بہت بڑا ریوارڈ تو ریوارڈ کی شرطیں بھی ہیں ریوارڈ جو ہے کچھ شرطیں اپنے ساتھ لیے ہوئی ہے وہ شرطیں یہی ہیں کہ آپ مکمل معلوم میں طالب قلب کا نمونہ بن جائیں یہاں تک کہ آپ مدو کے لیے دعا کرنے لگے دعا بھی ایک خیر خائی ہے دعا بھی تعریف قلب ہے جب آپ ایسا کریں گے تبھی آپ کا دعوتی کام کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور آپ کو اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا تو میں دعا کرتا ہوں کہ تعالیٰ آپ کو سچا دائی بنائے دائی کو دائی کے لیے جو انعام مقدر ہے اللہ کا وہ انعام آپ کو عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ